کہا تمہیں ڈالو جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی انکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے